کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لتے ہوئے تھے اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا